عبدہ بن سلیمان سفیان اور شعبہ نے صالح بن صالح کے واسطے سے سابقہ صنعت کے ساتھ یہی حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر تین سو اٹھاسی